على على القاعد والقليل الكثير ومتفق عليه ابو رضی اللہ عنہ کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ چھوٹے بڑے کو سلام کریں اور مار جو جانے والا ہے گزرنے والا بیٹھے کو سلام کرے اور کم لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں یہ متفق علیہ حدیث ہے اور مسلم والی جو حدیث ہے اس کی روایت ہے वर्राकिब على की सवारी سواري जो पैदल चल रहा हो उस पैदल चल وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه البيهقي وأحمد في آه، يجزئ يجزئ عن الجماعة إذا مروا في یوں جزیر جماعت یوں جزیروں کو کیا مطلب ہوتا ہوتا کفایت کر جائے گا ہاں کافی ہو جائے گا اس کے لیے مطلب کی جماعت کے لیے اگر سلام کرے ایک آدمی اور مطلب جماعت میں سے اور کافی ہے جماعت جماعت کے لیے کہ ان میں سے جواب دے ایک آدمی اس کے یہ بے حقی اور احمد کی روایت ہے وعن علي رضي الله اللہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام فإذا لقيتموهم في الطريق فاضطروهم إلى ضيقه متفق عليه رواه مسلم رب المسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مطلب کہ یہود اور نصارہ کو سلام سے شروع شروعات نہ کرو اور اگر تم ان کو راستے میں پاؤ تو ان کو قتلی قتل راستے کے اندر ان کو جانے دو ان کو بیچ سے نہ جانے دو السلام علیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اب آگے پڑھتے ہیں انشاءاللہ تو آج کوشش کرتے ہیں کہ اس کو کے کمپلیٹ کر لیں عن وسلم انہی سے روایت ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کم فر احدکم الحمد الحمدللہ جب تم میں سے کوئی ایک آدمی چھینک مارے تو وہ کہے الحمد للہ ولیق اللہ اخوہ تو اس کو اس کا بھائی کہے یرحم اللہ اللہ تجھ پر رحم کرے و ادا فال یر یرحم اور جب وہ اسے یرحم و کہے فل ال تو یہ کہے یہ دی کم اللہ و یوس بالا کم اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت دے اور تمہارے معاملے کی اصلاح کرے اخراج البخاری اس کو بخاری نے نکالا ہے تو یہ ادب ہے ایک کہ جب کسی چھینکنے والے کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ کہے اور پھر سننے والا اس کی چھینک سن کر یرحم اللہ کہے اور پھر جس کو چھینک آئی ہے تو وہ یہدی کم اللہ یسلح بالا کم کہے یہ جو ہم نے شروع میں حدیث پڑھی تھی جس میں یہ تھا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر چھ حق ہیں اس میں بھی یہ بات تھی نا کہ جب ایک مسلمان آدمی کو چھینک آئے اور وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے تو سننے والا اس کو جواب دے تو سننے والا یرحمک اللہ کہے کب کہے گا جب چھینکنے والا چھینک کر الحمد للہ کہے گا ایک واقعہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں نقل کیا ہے امام رحمہ اللہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ابن عبد البر نے جیت سند کے ساتھ اس کو روایت کیا ہے یعنی حسن سند کے ساتھ کہ امام رحمہ اللہ ایک مرتبہ ایک کنارے پر کھڑے تھے نہر کے یا نہر وہ دریا کو کہتے ہیں کافی چوڑا لیکن وہ اتنا زیادہ چوڑا نہیں جتنا ہمارے ہاں یہ دریا ستوج وغیرہ ہوتے ہیں اس طرح یہ پہاڑی علاقوں میں آپ نے دیکھے ہوں گے کہ دریا ان کی چوڑائی ذرا کم ہوتی ہے تو دریا کی دوسری جانب ایک آدمی تھا اس کو چھینک آئی تو اس نے الحمد کہا تو ابو داود رحمہ اللہ یہ گئے اور کشتی والے کو ایک درہم دیا کہ مجھے اس کنارے پہ لے جاؤ اور کنارے پہ جا کے واپس آنا ہے تو وہ کنارے پر گئے اس آدمی کو یرحم اللہ کہا اور یرحم اللہ کہہ کر وہ واپس آ گئے سننے والے نے یہ کہہ دیا لوگوں نے پوچھا یہ آپ نے کیا کیا ہے تو کہنے لگے یہ کام میں نے ایسے اس لیے کیا ہو سکتا ہے کہ یہ آدمی مجاب الدعوات ہو تو خیر بات آئی گئی ہوگی تو لوگ کچھ سو رہے تھے تو انہوں نے رات کے وقت یہ آواز سنی اشترا ابو داود الجنت کہ ابو داود نے ایک درہم کے بدلے جنت کو خرید لیا ہے تو یہ جید سند کے ساتھ ابن عبد البار نے نقل کیا ہے اور یہ فخر بارے میں حفظ ابن حضر رحمہ اللہ نے اس کا تذکرہ کیا ہے اسی طرح کا ایک واقعہ مالک ابن دینار کے بارے میں بھی بیان کیا جاتا ہے لیکن اس کی سند کیسی ہے اس کا پتہ نہیں مجھے تو یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ بات امام و داود رحمہ اللہ ہی کی ہے لیکن کسی نے غلطی سے مالک ابن دینار کی طرف ان کو منسوب کر دیا ہے یہ فت الباری کی دسویں جلد کے اندر یہ واقعہ نا موجود ہے ان ابا داود اشتر الجنت من اللہ بدرہم <coughs> تو اچھا لیکن بار ابو داود کے بارے میں تو کنفرم ہے امام ابو داود رحمہ اللہ کے بارے میں کہ یہ بات ہے اچھا جی اگلی حدیث پڑھتے ہیں بالکل مختصر سی ہے وہ انہی سے روایت ہے قالا وہ کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسرا بننا احاد کم تم میں سے کوئی آدمی کھڑا ہو کر نہ پیے یسرا بننا نہ پیے احاد کم تم میں سے کوئی ایک آدمی کا کھڑا ہو کر اخراجہ مسلم اس کو نکالا ہے مسلم نے یہ بھی ایک اصول بیان کیا ہے کہ کھڑے ہو کر نہیں پینا کھڑے ہو کر پانی پینا منع ہے لیکن جس طرح میں نے پہلے بھی کئی بار آپ کو بتایا ہے کہ ایک اصول بیان کیا جاتا ہے لیکن اس اصول میں سے کچھ باتیں مستثنا ہوتی ہیں اور بس اوقات وہ جو اصولی ایک قاعدہ ہوتا ہے وہ عظیمت ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کچھ رخصت بھی موجود ہوتی ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کھڑے ہو کر پانی پینا بھی ثابت ہے صحیح بخاری سر نبی داود وغیرہ دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ بات پسند صحیح موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ دیگر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کھڑے ہو کر بھی پانی پیتے تھے اور بیٹھ کر بھی پانی پیتے تھے تو یہ ثابت ہے یعنی کہ یہ جو حکم ہے بیٹھ کر پانی پینے کا اور کھڑے ہو کر پانی پینے کی جو ممانعت ہے یہ لازمی طور پر نہیں ہے اللہ وچیل حت میں الزام نہیں ہے تو کھڑے ہو کر بھی پانی پیا جا سکتا ہے بلکہ ایک واقعہ تو بڑا مشہور ہے لوگوں نے اس کو بڑا کھینچ دیا ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر رش تھا بہت زیادہ اور بیٹھنے کے لیے فرصت اور جگہ نہیں تھی تو آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا تھا زمزم کا تو لوگوں نے اب عادت بنا لی ہے کہ وہ زمزم کا پانی جب بھی پیتے ہیں تو بیٹھے ہوئے بھی ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں ہاں، یہ طریقہ کار نہیں تھی تو بیٹھ کر بھی پیا جا سکتا ہے کھڑے ہو کر بھی پیا جا سکتا ہے اصل کام یہ ہے کہ بیٹھ کر پیا جائے کبھی اگر بندہ کھڑے ہو کر پانی پی لے تو اس میں مذائقے اور حرج والی گناہ والی بات نہیں ہے جب کسی کام سے اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیں تو وہ کام حرام ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن کوئی کرینہ مل جائے جس طرح یہاں پر کرینہ موجود ہے تو پھر وہ کام جس سے منع کیا گیا ہے وہ حرام نہیں بلکہ فقہ کی اصطلاح میں اس کو مقرو کہتے ہیں اسی طرح جب کسی کام کے کرنے کا حکم دیا جائے تو وہ کام فرض ہوتا ہے تو جب اس کے لیے کوئی کرینہ آ جائے تو وہ کام فرض نہیں بلکہ مستحب بن جاتا ہے تو یہ ممانعت بھی ایک کراہت پر دلالت کرتی ہے حرمت پر نہیں اچھا جی تیسری حدیث پڑھ لیں وعنہ انہی سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذن تاعلی احدکم کم بالیمین دا جب جوتا پہنے اذن تا جب از جب ان تا جوتا پہنے احدکم تم میں سے کوئی ایک فلیبدا تو وہ شروع کرے بالیمین دائیں طرف سے یعنی پہلے دایاں جوتا پہنے دائیں پاؤں میں جوتا پہنے پھر بعد میں بائیں پاؤں کے اندر پہنے و ادا نازا اور جب وہ اتارے فل یبدا بشمال تو بائیں جانب سے شروع کرے یعنی جوتا پہنتے وقت پہلے دائیں پاؤں میں پہنے اور اتارتے وقت پہلے بائیں پاؤں سے اتارے یعنی دائیں پاؤں میں جوتا پہنا پہلے جائے گا اور اترے گا بار میں وزا نازا اور جب اتارے پھل جب بشمالی تو بائیں طرف سے شروع کرے اتارنا بل تکن یمنا اور لازم ہے کہ دایاں پاؤں ہو اب الحما تن پہلا ان دونوں میں سے تن آلو پہننے کے اعتبار سے یعنی کہ دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہنا جائے وہ آخارو و آخرو ہما اور آخری ہو تن زارو اتارنے کے اعتبار سے متفقن علیہ اس کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے عام طور پر لوگ اس بات کا خیال نہیں رکھتے لیکن اسلام نے شریعت نے یہ اصول متعین کیا ہے بلکہ اکثر و بیشتر کاموں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دائیں طرف سے آغاز کرنا پسند تھا جوتا پہننے میں لباس پہننے میں کنگی کرنے میں وضو کرنے میں پہلے دایاں پھر بایاں پہلے دایاں پھر بایاں اگلی حدیث پڑھ لیں آخری پھر انشاءاللہ باقی بعد میں پڑھیں گے وعنہ انہی سے روایت ہے قالا کہتے ہیں قالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يمشي احدكم في نعل واحده تم میں سے کوئی ایک آدمی ایک ہی جوتے میں نہ چلے بل ينعلهم جميعا لازم ہے کہ وہ دونوں جوتے پہنے جمی یا دونوں ہی اتار دے متفق اس کو بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے اگر جوتے کا ایک پاؤں ادھر پڑا ہوا ہے دوسرا پاؤں وہ کسی دوسری جگہ پہ ہے تو ایک پاؤں پہن کر وہاں تک نہ جائیں بلکہ اس کو اٹھا کے وہاں تک لے جائیں یا ایک جوتا اگر ٹوٹ گیا ہے تو ایک ہی جوتے میں نہ چلیں گم ہو گیا ہے تو ایک ہی پاؤں پہن کر نہ چلیں دو دونوں کو اتار دے دونوں پاؤں میں جوتا پہنے یا دونوں پاؤں سے ہی جوتا اترا ہوا ہو یہ شریعت اسلامیہ کا ایک اصول اور قانون ہے ایک پاؤں میں جوتا ہو ایک میں نہ ہو تو یہ کام غلط ہے اس سے بچنا چاہیے اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے نبی رسلاۃ اسلام نے اس سے منع کیا ہے جی یہ بلوغ المرام کا سبق تھا وہ ختم ہوا تو اب انشاءاللہ ہم اگلا سبق شروع کرتے ہیں